غرض ان لوگوں نے شعیب کو چھٹ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا